بندے اور اس کے امی نبی و رسول ہیں جو اللہ کی ذات اور اس کے کلیمات پر ایمان لائے اپنے رب کا پیغام پہنچایا امانت ادا کی اور اپنی امت کی خیر خواہی کی اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو آپ پر آپ کے نیک و پاک باز آل بیت پر اور آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں جس طرح سے اس نے جہانوں میں ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے لوگوں بے شک اللہ کا تقوی سب سے بہتر زیادہ راہ ہے یہ دنیا میں انسیت ہے اور آخرت میں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو اے اللہ کے بندو تمام انسان تمام انسان خطا کار ہیں کمال صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور معصوم صرف اس کے نبی پیغمبر ہیں یقیناً وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنی جبلت سے نہیں نکلتے ہیں جس پر ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہاں اگر وہ اپنی غلطی پر اصرار کریں اس پر آڑے رہیں اس کے لیے عزر کریں اس پر باقی رہنے کے لیے وجہ جواز تلاش کریں اور حق کی جانب رجوع نہ کریں تو یہ معیوب عادت اور مردود خصلت ہے جسے اصحاب خرت و مروت ناپسند کرتے ہیں اور جسے عقل مند لوگ ہٹ درمی اور غرور سے موسوم کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں جبکہ ایسی غلطی کرنے والا جو اپنی خطا کو جانتا ہے اور حق واضح ہونے کے بعد بھی اس کی حالت میں کچھ تبدیلی نہیں آتی اسے اس بات سے اس کی کمینہ اور متکبر طبیعت روکتی ہے جسے حق نہ حق توڑ سکتا ہے اور نہ بہترین نصیحت اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا شخص اگر ہر درم نہیں ہے تو بتاؤ سرکش کون ہے اگر یہ متکبر نہیں ہے تو پھر گھمنڈی کون ہے حدیث میں آیا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے حدیث میں آیا ہے ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس شخص نے جواب دیا میں اس کی استداد نہیں رکھتا ہوں آپ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تم ایسا نہ کر سکو راوی کہتے ہیں کہ اس کو غرور نے ایسا کرنے سے روکا چنانچہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک ہی نہ اٹھا پایا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو ہر دھرمی ایک ایسی گھٹیا فطرت ہے جسے آپ ایسے دل میں نہیں پائیں گے جو ایمان حکمت اور علم سے پر ہو ہر دھرمی صرف گھمنڈی حاصل اور مغرور دل میں ہی پایا جاتا ہے ایسے دل جو غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں اور نہ حق سے راضی ہوتے ہیں بل اس کی بلکہ اس کی طرف لوٹنے کو ذلت و توہین اور کوتاہی سمجھتے ہیں آگاہ رہو آگاہ رہو ذلت و توہین اور کوتاہی میں یہ سرکش لوگ گرفتار ہیں خواہ وہ جس حد تک اپنی باتوں سے مولما سازی کریں یا اپنی عقل کی فریب کاری سے کام لیں بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً بدترین جگہ ہے سرکشی اور تکبر میں ابلیس ہر گھمنڈی ہر درم کا قائد ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر سب سے پہلے حق کو جانتے ہوئے اسی نے سرکشی کی اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اے اللہ کے بندو درمی ایسی حالت سے عبارت ہے جس میں بندہ کسی بھی کام حتیٰ کہ واجبی عمل کو بھی انجام دینے سے انکار کرتا ہے یہ حرام کام کا ارتکاب کرنے تک سے بھی نہیں رکتا ہے اس پر اصرار بھی کرتا ہے اور اسے رجوع نہیں کرتا یہیں سے گھٹیا پن کا معنی درمی میں شامل ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر آسان شریعت کی تائید یافتہ صحیح انسانی فطرت کی مخالفت پائی جاتی ہے جب اعنات اور تکبر ملت کے دشمنوں پر چھا گیا تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ کمینے اور غرور میں سب سے سخت ہو گئے وہ دلائل و براہین کو قبول نہیں کرتے ہیں رقت آمیزی اور نصیحت اس کو نرم نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ہر درمی ان سب کا دشمن ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اس لیے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سب سے مشکل آرزو کسی سرکش کے نرمی کی امید کرنا ہے اس لیے کہ درمی اس کے دل میں ایسا زنگ لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو اور اس چیز کو رد کر دیتا ہے جسے اس کے علاوہ دوسرے بہتر سمجھتے ہیں خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو اور دلائل چاہے جتنے زیادہ متنوع ہوں ہر دھرم ہر دھرم ہی رہے گا اور اس کی ہر درمی ہر درمی ہی رہے گی یہاں تک کہ آپ اس کو قرآن پڑھ کر بتائیں یا لقمان کو نصیحت کریں وہ بندہ دل اور کٹھجتی والا ہی رہے گا مسلم معاشرہ میں ان لوگوں کی مثال اس گھن کی طرح ہے جو اگر کسی چیز میں لگ جائے تو اسے کھوکھلا اور برباد ہی کر دے چنانچہ وہ لوگ اپنی ہر درمی کی وجہ سے اکٹھے تین خطاؤں کا ارتکاب کرتے ہیں پہلی خطا غلطی کا ارتکاب دوسری خطا اس پر اصرار اور تیسری خطا اپنی غلطی اور اصرار کی وجہ سے امت کو تکلیف پہنچانا ہے ان لوگوں پر افسوس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول کے سے انہی کو مراد لیا ہے ہلاکت ہو نثار کرنے والوں پر جو جانے بوجھے اپنے کیے پر اصرار کرتے ہیں ابن قیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قریش نے جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ترقی کر رہا ہے اور ان کی کامیابیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ بنی ہاشم بنو مطلب اور بنی عبد مناف کے خلاف یہ معاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ان سے نہ تو خرید و فروخت کریں گے نہ نکاح کریں گے نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ہی ہم نشینی اختیار کریں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں اس تعلق سے انہوں نے صحیفہ لکھا اور اس کو کعبہ کی چھت سے لٹکا دیا چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مومن اور کافر سب الگ تھلگ پڑ گئے لیکن ابو لہب لیکن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف قریش کا ساتھ دیا انہوں نے ابو لہب نے رسول اللہ علیہ وسلم بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف قریش کا ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ لوگ بیرست کے ساتویں سال پہلی محرم کی چاند رات کو قید کیے گئے محاصرے کے دوران ان لوگوں نے بڑی تنگی کے عالم میں اپنا وقت گزارا لگ بھگ تین سال تک تمام وسائل اور خرد و نوش سے اس طرح کٹ گئے کہ جینا دو بھر ہو گیا پھر اللہ نے اپنے رسول کو قریش کے صحیفے کے معاملے سے باخبر کیا اللہ نے اس کے لیے دیمک بھیجا جس نے ظلم و جو اور قطع تعلق کے تمام مواد کو چاٹ لیا سوائے اللہ کے ذکر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی خبر اپنے چچا محترم کو دی چنانچہ وہ قریش کی طرف گئے اور انہیں بتایا کہ میرے بھتیجے نے اس طرح اس طرح کہا ہے اگر وہ جھوٹا ہوگا تو میں تمہارے اور اس کے درمیان سے الگ ہٹ جاؤں گا اور اگر وہ سچا ہو ہوا تو تم ہمارے لیے اپنے ظلم سے باز آ جاؤ گے قریش نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے تب انہوں نے صحیفوں کو اتارنے کے بعد جب دیکھا کہ معاملہ تو ان کے کہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ہے تو ان کے کفر و اعناد میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ اللہ کی اس قول کی طرح ہو گئے اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے سرکشی اور ہر درمی سے پناہ چاہتے ہیں اس لیے کہ سب سے برا ساتھی اور غرور سے پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ برا ہم نشی ہے میں جو کہتا ہوں اللہ تبار تعالیٰ سے آپ کے لیے رحم طلب کرتا ہوں اس لیے کہ بے شک بہت معاف کرنے والا ہے تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور نوازش پر اما بعد اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو اور جان لو کہ جب خواہش ہے نفس عقل و منطق پر غالب آ جاتی ہے تو ہردرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور سختی پیدا ہوتی ہے پھر وہ حق سے الگ ہو جاتا ہے بلکہ سواد اعظم اور جماعت تک سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے کبھی کبھی ہر درمی بچے کی سوچ کی کمزوری کی وجہ سے اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے لیکن اگر وہ صالح تعلیم و تربیت کی بدولت اس سے الگ نہیں ہو پایا تو سرکشی اس کی بقیہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے چنانچہ اس کی ہٹ درمی اس کی آنے والی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے خواہ وہ طالب علم ہو یا حکمراں ڈاکٹر ہو یا سیاست داں یا کچھ اور امت کو لاحق ہونے والی کسی بھی مصیبت یا تاریکی کے لیے درمی بھی اس کے پلیتے کا ایک حصہ ہوتی ہے یہاں تک کہ روز مرہ کی زندگی گھر بازار اور کام میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے لیکن کامیاب وہ ہے جسے اللہ نے توفیق دی اور اسے کشادگی عطا کی جس طرح اہل علم اہل ایمان اور درست عقل والوں کو عطا کیا ہے تو وہ جماعت سے چمٹا رہا اور اس بندھن کو اپنے دانتوں سے پکڑے رہا اگر غلطی ہوئی تو معذرت کیا گناہ سرزد ہوا تو توبہ کیا اسے یقین ہوتا ہے کہ حق کا اعتراف کرنا بادل کے اندر حد سے بڑھ جانے سے بہتر ہے وہ جانتا ہے کہ ام اربا وغیرہ میں سے ان کے سابقین اور دین علم اور دعوت کے امام اپنی خطاؤں سے برات کا اظہار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے اور جو نبی وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خطاؤں پر اسرار ہر دھرمی ہے اور ہر دھرمی رواداری کا دشمن ہے چنانچہ ہر دھرم فراخ دل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آدمی ظرف انسان ہر دھرم ہو سکتا ہے روادار لائق رحم ہے اور ہر دھرم لائق مذمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کوئی ناسائزہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بچ سکتا ہے اور وہ لوگ جو باوجود علم کی کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے اور جو لوگ ہر ترمی کرتے ہیں وہ اپنے دل اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں يلتزمون بالعناد ولا يبنون ويبعدون به ولا يقربون اور وہ لوگ تمام طرح کی پڑھے جانے والی اور سنی جانے والی حق کی باتوں سے دور ہوتے ہیں اس سے وہ ہر دمی کے قریب ہوتے ہیں حق کے قریب نہیں ہوتے وكفى بهذه الخلة أن توقع صاحبها لمشابهة من قال الله عنه إنه كان لآياتنا عنيدا اور وہ اللہ کے اس قول کے مطابق ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آیتوں کے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے دشمن ہیں ما ضر الخسر غير عنادي هذا رحمكم الله اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سلام بھیجو اے لوگوں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور سب سے پہلے وہ شروع کرتا ہے اس کے بعد فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی ثنا بیان کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا درد و سلام نازر ہو پیارے نبی احمد مشتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے چاروں خلفاؤں پر بکر عمر عثمان اور علی پر اور تمام صحابہ اور تابعین پر اور اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیروی کی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما اور مشرقین کو ذلیل کر اے اے اللہ اللہ مسلمان اور مومنوں کے پریشانیوں کو اے اللہ کھول دے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما اور ہمارے سربراہان مملکت کو جس کے ان اس چیز پر چلا جو حق ہے اے اے قیوم اللہ مسلمانوں کے معاملہ کو تمام جگہوں پر درست فرما اے اللہ تمام ملکوں میں جو مسلمان کمزور ہیں اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ فوجیوں کے دلوں کو جوڑ دے اور ہر جگہ ان کی مدد فرما اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا واخر الحمد الحمدللہ رب العالمین